نمبر سات عظیم بدلہ عن ابی حریرت رضی اللہ عن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرت العمرت کفارت بینہما والحج المبرور ليس له جزاء حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کے لیے کفارہ ہے جو ان دنوں کے درمیان ہوئے ہوں اور مبرور حج کا بدلہ جنت ہے